سفر کشمیر کی تیاری جی ہاں ہندوستان کے اس سفر سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک عرب ملک میں تھا حسن اتفاق سمجھیے یا حسن نصیب کے ٹیلی فون کی لہروں کے ذریعے مجھے کمانڈر سجاد خان سے گفتگو کا موقع ملا آپس کا تعلق بہت پرانا اور گرم جوش تھا انہوں نے تفصیل سے کشمیر کی داستان نے درد نئے حالات واقعات اور مشاہدات سنائے اور اپنا یہ شکوہ دہرایا کہ مرکزی قائدین ادھر کیوں نہیں آتے کیا دعوت جہاد صرف کارکنوں کے لیے ہے کیا میدان جنگ کی تلخیاں اور خوشیاں مرکزی قائدین کے لیے نہیں ہیں عہدے اور منصب کی رسی گلے کا پھندہ اور محاذ کے راستے کی رکاوٹ کیوں بن جاتے ہیں شکوہ بالکل بجا تھا مرکزی قیادت اگر گولوں اور گولیوں کی گھن گھرت سے دور فائلوں اور میٹنگوں میں الجھی رہے تو بزدلی حب دنیا اور سستی ان کے رگ و پہ میں سرایت کر جاتی ہے اللہ کے شعر ماحول کی مار کھا کر خرگوش بن جاتے ہیں تب قدم قدم پر ماضی کے جہاد اور گزشتہ زمانے کے عسکری تجربات کو ریاکاری کے طور پر عزت بچانے اور نام کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پرانے تمغے اور اسٹار دکھا دکھا کر اور پرانی جنگوں کے واقعات سنا سنا کر باور کرایا جاتا ہے کہ ہم کسی زمانے میں خونخار جنگجو تھے عسکریت ہمارے گھر کی لونڈی اور جنگ بازی ہمارا مشغلہ تھی لیکن اگر ہم اب دوبارہ میدان جنگ میں چلے جائیں تو مجاہدین کی قیادت کون کرے گا یہ خرگوش دل رہنما جب شیر دل مجاہدین کی قیادت کرتے ہیں تو جہاد کا مذاق بنتا ہے اور تحریکیں بانجھ ہو جاتی ہیں اور مجاہدین آہستہ آہستہ اعلیٰ صفات سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کا شعر کمانڈر سجاد خان مجھے محاذ کشمیر پر آنے کی دعوت دے رہا تھا اور اس کے فوائد گنوا رہا تھا میری یہ گفتگو ایک ماضی کے دوست ابرار حقانی کے سامنے ہوئی معلوم نہیں وہ آج کل کہاں ہیں ان دنوں وہ مجاہدین کے مندوب تھے اور ایک عرب ملک میں خدمات سر انجام دے رہے تھے کمانڈر سجاد خان نے ان سے بھی گفتگو کی مجھے یاد ہے میں نے کمانڈر صاحب سے وعدہ کر لیا بہت پکا بالکل سچا وعدہ میں انشاءاللہ ضرور کشمیر آؤں گا ماض جنگ کو دیکھوں گا تو فقائے کرام سے ملاقات ہوگی اور مجھے کشمیر کا درد قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملے گا اس گفتگو کے بعد میں اس دعوت کو دل میں لیے ملک ملک نگر نگر گھومتا رہا کشمیر جانے کے لیے میرے سامنے کئی راستے تھے خود کمانڈر سجاد خان کو دوسری بار کشمیر جانے کے لیے میں خود ایک دوسرے ملک سے انڈیا کے بارڈر تک چھوڑ کر آیا تھا یہ بارڈر اب بھی کھلا ہے اور انشاءاللہ ظالموں ظالمیوں کی تباہی تک کھلا رہے گا اس دوران مدینہ منورہ کا اجلاس ہوا اور مجھے کشمیر جانے کے لیے ایک اور راستہ ہاتھ آ گیا ہندوستان پہنچ کر کمانڈر سجاد خان سے فون پر بات ہوئی اور چناروں کی سرزمین میں اسلامی غیرت کا بلند قامت چنار بنے ہوئے تھے انہی دنوں انہوں نے انڈین فوج کے ایک میجر جو کرنل بننے والا تھا بھوپندر سنگھ کو اٹھا لیا اور حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ کمانڈر نصر اللہ منصور لگڑیال کو رہا کیا جائے میں دہلی میں تھا اس وقت کمانڈر سجاد خان اور انڈین آرمی کے درمیان اسلام آباد اننت ناگ کے علاقے میں آگ مچولی چل رہی تھی حکومت نے کمانڈر سجاد خان کی شہادت یا گرفتاری کے عوض بھاری بھرکم انعام کا اعلان کر دیا تھا میرے دہلی ہوتے ہوئے میجر بھوپندر سنگھ مجاہدین کے ہاتھوں مارا گیا اس کے قتل کا ذمہ دار حکومت نے سجاد خان کو قرار دیا army B S F I B C I کے اور مخبروں کے ٹولے سجاد خان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے جبکہ کمانڈر سجاد خان حسب عادت نہایت سکون کے ساتھ سری نگر اسلام آباد اور دوسرے علاقوں میں گھوم پھر رہے تھے گاڑی چلا رہے تھے اور کپواڑہ سے لے کر ہندواڑہ تک اپنے مجاہدین کو کنٹرول کر رہے تھے میرے دہلی پہنچنے سے ان پر ایک نیا جوش سوار تھا پہلے وہ خود دہلی کی طرف عازم سفر ہوئے تاکہ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکیں مخلص دوستوں نے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور حارات کی سنگینی سے انہیں آگاہ کیا سجاد خان دھن کے پکے اور عظم کے پختہ تھے اپنے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے کوہ گراں اٹھانے کے مترادف تھا ان پر اپنے غیور اور جنگجو قبیلے زئی کے مزاج کا کافی اثر تھا لیکن وہ عجیب صفات کے مالک تھے جہاں اسلام یا شریعت کا نام آ جاتا تھا وہاں اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے تھے حالانکہ اس کے لیے انہیں اندرونی طور پر سخت مجاہدہ کرنا پڑتا تھا اور اس مجاہدے کے آثار ان کے پرنور چہرے پر عیاں ہو جاتے تھے اس موقع پر بھی بہت مشکل سے ساتھیوں نے انہیں قائل کر لیا اور اس میں مجھ سے بھی ان پر دباؤ ڈلوایا گیا بلاخر وہ مان گئے کہ وہ سری نگر میں میرا انتظار کریں گے اور میں ایک دوسرے رہبر کے ساتھ وہاں پہنچوں گا میرے رہبر نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں انہی دنوں مقبوضہ کشمیر کے کچھ معززین دہلی آئے ہوئے تھے ان میں سے بعض میرے کشمیر جانے کے خلاف تھے وہ اسے ایک خطرناک مہم قرار دے رہے تھے جبکہ بعض دوسرے اس سفر کے پرزور حامی تھے مجاہدین کے ہم نوالا ہم پیالہ یہ معزز سرپرست حضرات میری سفر کی تفصیلات طے کرنے لگے عزم پختہ تھا تیاری بھی آسانی سے ہو گئی چونکہ تحریک کشمیر جاری ہے اس لیے تمام تفصیلات بتانے سے قاصر ہوں مجھے رات کو بتایا گیا کہ کل سفر ہے دوپہر کے وقت روانگی ہوئی سری نگر جاتے ہوئے جموں میں مختصر قیام ہوا رات کو میں نے ہوٹل کے کمرے میں رومال بچھا دیا اور اس رب کے سامنے استخارے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے جس کی عنایات نوازشات اور مہربانیاں اور اپنی کوتاہیاں اور خامیاں دیکھ کر ہمیشہ شرم آتی ہے افسوس ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے دینی کاموں کی مصروفیات کا عذر کر کے ہم اس سے کس قدر غافل ہو جاتے ہیں پھر بھی ہر موقع پر وہی کام آتا ہے اور اس کی نصرت سہارا بن جاتی ہے اللہ کرے اس کے ساتھ یاری اور وفاداری پکی ہو جائے اور ہر سانس اس کی یاد سے مہک جائے تب دل غمزدہ کو قرار آئے گا اپنی اس حالت کا تذکرہ میں نے جیل کی کوٹنی میں ان الفاظ میں کیا اس کی ہمت دیکھتا ہوں کچھ سنبھل جاتا ہوں میں نا امیدی منہ چھپا کر بھاگتی ہے دور دور پھر نظر جب خود پہ پڑتی ہے تڑپ جاتا ہوں میں ہائے منزل مجھ سے نہ تھی اس قدر تو دور دور ہوٹل کے کمرے میں نیم تاریکی تھی اور میں ہاتھ پھیلائے بار بار استخارے کی دعا پڑھ رہا تھا اپنے پیارے رب اللہ تعالیٰ کو اس کے علم قدرت اور وسعت کا واسطہ دے کر اس سے خیر مانگ رہا تھا وہی خیر جس کا میں محتاج تھا اور وہ خالق میں اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم فضل کا واسطہ دے کر شر سے پناہ مانگ رہا تھا وہی شر جس سے بچنے کا میں محتاج تھا اور وہ اس شر کا دافع دنیا کا ہر کام ہر گام ہر سفر ہر حضر اور ہر حالت اور ہر کیفیت خیر اور شر کے بیچ معلق ہے بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خیر پر لا سکتی ہے اور شر سے بچا سکتی ہے خیر ایک نعمت ہے ایک ضرورت ہے یہ اسے ملتی ہے جس کو اس کی فکر ہو جو خود خیر خواہی اور خیر جوئی کے جذبے سے سرشار ہو اور ہر قدم پر صرف اور صرف خیر کا طالب اور خیر کا قاسم ہو استخارہ کا معنی بھی یہی ہے خیر چاہنا خیر مانگنا خیر ڈھونڈنا میں دعا کر رہا تھا اور استخارے کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا اے میرے رب میرے اس سفر کو میرے لیے اور مجاہدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا ذریعہ بنا سفر صرف تین دن کا تھا اور دعا بہت بھاری مانگ لی گئی تھی تین دن میں نے اپنے لیے مجاہدین کے لیے اور ساری امت کے لیے خیر سمیٹنا بہرحال ایک مشکل کام تھا ایسی جامع خیر تو سالہ سال کی ریاضت مجاہدے اور آبلا پائی سے ہاتھ آتی ہے مگر دعا کرتے وقت اس کا خیال نہ رہا دل کی بات زبان کے راستے ادا ہو گئی اور میرے مختصر سفر کو لمبا کرنے کا سامان ہو گیا وہ رات کٹ گئی اگلے دن زہر کی نماز کے بعد تیاری کر لی گئی لباس کی تھوڑی سی تبدیلی نے ہندوستانی پاکستانی کا فرق یکسر مٹا دیا خیبر سے پشاور تک کشمیر سے کنیا کماری تک اور دریائے اٹک سے دریائے آمو تک یہ پورا علاقہ مسلمان فاتحین کی الغار اور مسلمان شہدا کے خون سے ایک دھرتی بنا اور پورے علاقے پر ایک رنگ چڑھا پھر یہ علاقے ٹوٹ پھوٹ اور بندر بانٹ کا شکار ہو گئے لیکن جس طرح چلتے پانی پر کائی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی اسی طرح زمین اور دریاؤں کے زخم جلد بھر جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ تمام علاقے پھر پاک ہوں گے اور یہ سب دوبارہ اسلام کی لڑی کے خوبصورت موتی بنیں گے میں گھر سے نکلنے لگا تو ایک کشمیری بزرگ مجھ سے چمٹ گئے سینے سے لپٹ گئے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی ان کی داڑھی کو تر کر رہی تھی اور وہ ہچکیاں لے کر فرما رہے تھے اللہ حفاظت کرے آپ کی مرضی مگر میرا آپ بھی مشورہ ہے کہ آپ اس سفر کے بارے میں اپنے ارادے پر نظر ثانی کریں